اب آپ کی اجازت سے میں دو چار باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ضرور اور وہ آپ کی تحریر کے بارے میں ہے آپ کی تحریر کا جو تحریر کو جو شہرت ملی ہے یا یوں کہیے کہ آپ کی آپ کی تحریر کا جو تر امتیاز رہا ہے وہ آپ کے لکھنے کی بے باقی ہے چند ایسے واقعات یا چند ایسے الفاظ جو اب تک تحریر ضبط تحریر میں نہیں آئے تھے ان کو آپ نے رائج کر دیا اور بے خوف اس کا استعمال کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو شہر آپ کو جو شہرت ملی ہے اس میں ان الفاظ کا اس طرز تحریر کو کا بڑا ہاتھ ہے اس میں یہ جو میرا طرز تحریر ہے یہ اس سے پہلے مجھے شہرت سے پہلے بدنامی ملی جی اور سب نے کہا کہ میں یہ ادب نہیں ہے جو کچھ میں لکھتی ہوں یہ چمٹا پھکنی اور عورتوں کی زبان ہے اور عورتوں کی باتیں ہیں اور گھریلو واحد قسم کے خیالات ہیں لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی کسی کے اعتراض کی پرواہ نہیں کی اور میں لکھتی رہی میں نے کہا کہ ادب موری میں بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے اور ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ ادب کی کتابوں میں زندہ رہے اور میں لکھتی رہی اور بے شک بے باکی سے میں لکھتی رہی کیونکہ لکھنا اپنے کمرے میں بیٹھ کے لکھنا کسی سے ڈر تھوڑی لگتا ہے کسی سے حجاب تھوڑی آتا ہے قلم کو شرم نہیں آتی اور میں قلم کے قبضے میں ہو جاتی ہوں جب میں لکھتی ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلم لکھ رہا ہے میں اس کی ذمہ بار نہیں ہوں جو کچھ میں نے دیکھا ہے جو کچھ محسوس کیا ہے وہ اس قلم کی زبان سے نکل رہا ہے میری زبان سے نہیں نکل رہا ہے بہت سی باتیں میں زبان سے شاید نہ بھی نکال سکوں جی جو میں قلم سے نکال دیتی ہوں تو آپ کا خیال ہے کیا آپ اس پر آپ اس پر یقین رکھتی ہیں کہ کوئی چیز شرم بھی ہے حیا بھی ہے حجاب بھی ہے شرم و حیا اور حجاب صرف عورتوں کے لیے نہیں مخصوص ہونا چاہیے مردوں کو بھی کچھ شرم و حیا اور حجاب کی ضرورت ہے اگر ضرورت ہے لیکن عورتوں کا خاص طور پہ حادثہ بنا دیا ہے گیا ہے اور شاعروں نے اور ادیبوں نے شرم و حیا پر بڑی ہی لذت کے بھرے ہوئے پہلو نکالے ہیں اور بڑا لطف اٹھایا ہے گویا عورت کا شرمانا اور لجانا یہ بہت ضروری ایک اہم چیز ہے اور ممکن ہے مردوں کو ایسی عورتیں شرماتی لجاتی اچھی لگتی ہوں گی لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شرم کی وجہ کیا ہے یا تو انفیریورٹی کمپلیکس ہے یا لبھانے کا ایک طریقہ ہے تو میں تو اپنی بیٹی کو مردوں کو لبھانے کے طریقے سکھانا ضروری نہیں سمجھتی یہ تو ایک نائکہ کا کام ہے جو رڈی کو سکھاتی ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو شرمانا اور لجانا اور اترانا یہ نہیں سکھایا اور نہ میں کسی کی بیٹی کو یہ سکھاؤں گی نہ کسی عورت کو اس بات کی رائے دوں گی کہ وہ شرمائے اور لجائے شرم اس کو انفیریورٹی کمپلیکس احساس کمتری کی وجہ سے آتی ہے جو کہ نہایت مایوب چیز ہے اور نہایت بدقسمتی کی چیز ہے اور لجانا جسے کہتے ہیں اور لبھانا جسے کہتے ہیں وہ ایک نہایت گرا ہوا فیل, فیل ہے اس میں زندگی میں آپ سمجھتی ہیں کہ زندگی میں شرم و حیا ایک لازمہ ہے یا نہیں ہے میں اس کا لازمہ ہے وہ وہ چیز ضروری ہے یا نہیں ہے اس کو فخر سمجھ کے اور اس کو ایک مشرقی عورت کا زیور نہیں کہنا چاہیے وہ ایک بیماری کہی جا سکتی ہے ایک کمزوری کہی جا سکتی ہے لیکن اس کو زیور بنا دینا نہایت حماقت کی بات ہے لیکن شرم و حیا کی قدروں سے آپ متفق ہیں وہ ہیں شرم و حیا جیسی کوئی چیز حجاب جیسی کوئی چیز ہے اور اس کا استعمال کرنا یا اس کو کام میں لانا یا اس کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ آپ ضروری ہے اور نہایت احمقانہ ہے اچھا اچھا دوسری بات یہ بتائیے کہ کیا اگر میں یہ اگر ہم یہ تصور کر لیں یا فرض کر لیں جو آپ نہیں کرتی ہیں کہ شرم حیا بھی کوئی چیز ہے یا یا حجاب بھی کوئی چیز ہے اور تو کیا یہ ممکن تھا کہ آپ اپنی تحریروں میں جو بات بھی کہنا چاہتی ہوں یا آپ نے کہنا چاہا ہے وہ ان الفاظ کی مدد کے بغیر یا یا اس واقع ان واقعات کو کھلم کھلا بیان کے بغیر ادا ہو سکتی تھیں آپ کے قلم سے یہ تو میرا قلم ہی جانے اور میرے خیال میں نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ جو بات میں کہتی ہوں وہ ہمیشہ کھل کے کہتی ہوں اور آزادی سے کہتی ہوں میری پرورش ایسی ہوئی ہے جہاں لگی لپٹی کہنے کی عادی نہیں تھے لوگ جی میرے بھائی بہن ماں باپ چچا ماموں چچی خالہ سب ساتھ مل کے بیٹھتے تھے اور عورتوں مردوں میں جو دوری ہوا کرتی ہے کہ ایک مردان خانہ ایک زنان خانہ ہوتا ہے وہ ہمارے گھر میں نہیں تھا تو جو کھل کے بات کہتے تھے اور بڑی بے تکلفی سے بات کہنے کی مجھے بچپن سے عادت رہی ہے اس لیے میں نے کبھی حجاب محسوس ہی نہیں کیا اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کم از کم میرے تجربے میں یہ بات ہے اور میرے علم میں بھی بات ہے اور لوگ بھی مجھ سے متفق ہیں آپ نہ ہوں کہ وہ تحریریں جن میں اس قسم کی باتیں نہ ہوں ہاں۔ یا ایسے الفاظ استعمال کیے نہ جائیں پردے میں تکلف کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اسی مضمون کو کسی اور اچھے پیرائے میں جس کو ہم اچھا پیرائے کہتے ہیں آپ اچھا ہاں۔ پیرائے شانہ کہہ لیں اس کو تو وہ استعمال کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہاں۔ اس کا اثر ہاں۔ اس قسم کی تحریر کا اثر کہ بات تو یہ کی بات تو آپ کو وہی کہنی ہے لگے لپٹے طریقے پہ لگے لپٹے طریقے میں اور حسن میں اسے حسن کہتا ہوں شاید آپ نہ لیں دوبارہ میں آپ سے کروں اسے معنی کہہ لیجیے لیکن اس کا اثر میرے دل پر گہرا اور دیر پا ہوتا ہے اس میں میرے نزدیک مجھ پر اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیجانی سی کیفیت ایک استراری کیفیت یا اضطرابی کیفیت بلکہ اور مگر یہ اس قدر کم عرصے کے لیے ہوتی ہے اثر ہوتا ہے اس کا ہاں، یقیناً ہوتا ہے میں ہاں۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ بے اثر تحریریں ہیں اثر ہوتا ہے لیکن وہ اس قدر وقتی اور اس قدر عارضی ہوتا ہے کہ وہ دیر پا نہیں ہو پاتا یہ جذبات ہی عارضی ہیں ایک لمحے کو کوئی احساس پیدا ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور اتنا ہی پڑھنے والے کو محسوس کرنا چاہیے اس کے دل و دماغ پر یہ چیز بالکل ٹھک نہیں جانا چاہیے اور نہیں ٹھک جاتی ہے اور ہاں ذرا لذت میں کمی ہو جاتی ہے اگر ایسے آپ کھرے پن سے بھونڈے پن سے آپ کسی بات کو کہہ دیں تو میں نے تو سب لوگوں نے یہ کہا کہ میرے یہاں لذت ہے لذت تو ہے جنسی لذت ہے لیکن میں نے ہی ایسے ہیں ہیں وہ لذتدار یوں ہوئے کہ وہ انوکھے تھے وہ اس وقت میں نے ہاں، جب لکھنا شروع ہاں، کیا ہاں، تو وہ نئے تھے لیکن میں انہیں بھونڈے پن سے اور دھڑ سے کہنے کی عادی ہوں اور میرے خیال میں کچھ لوگوں کو وہ بھی پسند آئے پسند آتے تو آج مجھے پسند کیوں کیا جاتا پسند ناپسند کی بات نہیں ہو رہی وہ تو ذرا سا اگر کوئی چیز معیاری کوئی چیز ہے دنیا ہاں۔ میں تحریروں میں کوئی معیار کا ذکر ہو سکتا ہے ہاں۔ تو اس اس کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اس میں مقصود یہ نہیں ہے کہ صاحب کس کو پسند آیا اور کس کو کس کو اگر وہ بے باکی نہ ہوتی تو پھر میرے طرز تحریر اور دوسرے طرز تحریر میں فرق ہی کیا ہوتا وہ بے باقی ہی تو ایک الگ اور بھی لکھنے والے تھے جو انہوں نے ایک انداز کا لکھا لیکن ہر آدمی اپنی اپنی تحریر میں ممتاز ہوا اپنی تحریر میں ممتاز ہوا اور میں نے اس طرح سے لکھا پتہ نہیں میں نے کیا کیا اتنے سال نہیں کیا کیوں کیا اور اب بھی کرتی ہوں وہی ہاں، ہاں۔ اسی طرح کھل کے لکھتی ہوں میں اور میں اس سے کوئی معیوب نہیں سمجھتی کہ جو بات محسوس کی جائے جو بات چار آدمی بیٹھ کے آپس میں کر لیں وہ تحریر میں آنے میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہونا چاہیے آپ جو بات زبان سے نکال سکتے ہیں وہ زبان وہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ ادب سے وہی نہیں ہے جو دماغ میں سوچا جاتا ہے بلکہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے جو ہمارے اوپر گزرتی ہے جو جو ہم محسوس کرتے ہیں میں نے تو ڈائلاگ وغیرہ جو میں لکھتی ہوں وہ جی۔ تو عام طور پہ زبانوں سے نکلے ہوئے ڈائلاگ میں یاد کر لیتی ہوں میری میموری بہت تیز ہے اور جو کوئی ایک جملہ کہے وہ مجھے یاد رہتا ہے اور اس کو میں استعمال کر لیتی ہوں تو میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سنا ہے کہیں اور اس اسی صورت میں سنا ہے جی اور اس اسی صورت میں پیش کر دیا ہے آپ نے کبھی غیر ارادی طور پر اس تحریر کے علاوہ بھی کسی کوئی کوئی کوئی اور تحریر بھی لکھنے کی کوشش کی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کوئی مضمون آپ کا کوئی کہانی ایسی پہلے یا بعد بہت سی بہت سی میری کہانیوں میں کوئی جنسی ہاں۔ وہ ذکر نہیں ہے مثلا ننی کی نانی میں آپ کو نہیں نظر آئے گا زہر کے پیالے میں آپ کو نہیں کچھ سیکس نہیں نظر آئے گا چوتھی کے جوڑا میں سیکس نہیں ہے بلکہ حالات زندگی ہیں احساسات ہے جو ایک شخص کے اوپر گزرتی ہے وہ ہے بہت سی کہانیوں میں نہیں ہے اور لیکن کیونکہ میں نے ایک کہانی لحاف لکھ دی تھی اس کی وجہ سے میرے اوپر ایک ٹھپا لگ گیا ہاں۔ اس کے بعد میں نے عرصے تک ایسی کہانیاں لکھی جن میں جنس کا کوئی ذکر نہیں تھا لیکن ان کو نظر انداز کر دیا گیا اور وہ ایک لحاف پکڑ کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہاں یہ تو ہوا یہ تو ہوا اچھا دیکھیے میں ایسا کرتا ہوں پھر کہ میں اپنے سوال کو دوسرے انداز مرتب کرتا اب آپ نے ابھی میری کہانی جو ریکارڈ کی ہے ہاں، اس میں جنس کہاں ہے نہیں اس میں اس میں ایک انسان کی خودداری ہاں۔ اور ایک ضد اور ایک حالات جو انسان یہ مضمون ہی وہ نہیں ہے ہاں۔ مضمون ہی وہ نہیں ہے اس میں جنس کا کوئی ذکر نہیں ہے دیکھیے میں آپ سے ابھی ایسا کرتا ہوں دوبارہ کہ میں میں نے جو پہلے سوال کیا تھا اس کو میں دوبارہ مرتب کرتا ہوں وہ یوں ہے کہ لحاف مثال کے طور پر لحاف کو کیا یہ ممکن تھا یا ممکن ہے اس وقت بھی آپ سے کہ آپ لحاف کو ان ان مناظر کو تحریر کرنے کے علاوہ ہاں۔ کی جگہ پر یا وہ ان الفاظ کو استعمال کرنے کی جگہ پر کسی اور انداز میں آپ اسی مطلب کو ادا کر سکتی ہیں میں نے اس موضوع پر پھر کوئی کہانی نہیں لکھی وہ موضوع اتنا اہم نہیں تھا لیکن جو اس مضمون کی اہمیت تھی جس بات پر میں نے زور دیا تھا وہ یہ تھی کہ عورت کو اس طرح گھوٹ کے رکھا جاتا ہے کہ وہ جانور بن جاتی ہے وہ بدرا ہو جاتی ہے وہ غیر انسانی حرکت کرنے لگتی ہے اس کا اور بس تو چلتا نہیں وہ یہ تو کر نہیں سکتی کہ اگر شوہر ناپسند ہے تو کوئی دوسرے مرد سے اس وقت کا حال تھا یہ ایک خاص طبقے کی عورت ہے جو یہ نہیں کر سکتی جو قید ہے جو محلوں میں بند ہے وہ اب بھی جو یعنی جس وقت تک کہ یہ پابندیاں تھیں اور محلوں میں لونڈیاں اور باندیاں اور بیویاں رکھی جاتی تھیں جی. ان پہ یہ تعلقات پیدا ہو جاتے تھے اور وہ عورت کو ذبح کرنا ہے ایک طریقے سے انسانیت کو کچلنا ہے ایک طریقے سے اس پہلو کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا اور وہ نازک باریک جو اندر اس کے میرے جملوں کے پیچھے جو چیزیں تھیں اس سے انہوں نے لذت لے لی یا پتہ نہیں کیا دلچسپی انہیں اس میں نظر آئی میں نے تو ضرور تھا اس میں میں نے اس کو ایک گنامنا فیل ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی خوش نصیبی نہیں ہے اس عورت کی جو وہ اس قسم کے چکر میں پڑھی ہے she is not happy she is not proud وہ جو ایک طرح کا اس کا کچلا ہوا احساس ہے وہ اس میں ابھر کے آتا ہے اس کے اوپر لوگوں نے توجہ کم دی لیکن یہ کہ وہ جو ان کے تخیل نے ان کو <laughs> دیکھنے پر مجبور کیا آپ اس مضمون کو پکڑے میں نے اس پہ مقدمہ چلا ہاں۔ اور کوئی جملہ ہاں۔ اور کوئی لفظ اس ہاں، میں ایسا نہیں نہیں گرفت میں آ ہاں، سکتا صرف آپ کے ذہنوں میں ہے میں نے بہت سے یعنی چودہ پندرہ برس کے بچوں کو پڑھایا وہ میں نے اور پڑھا کے پوچھا کہ وہ کیا سمجھے تو وہ کچھ نہیں سمجھے وہ صرف وہی سخت شخص اس سے لذت دے سکتا ہے جو اس لذت کا عادی ہے اور جس سے اس سے واقف ہے تو میں نے تو اس کو بڑا بند طریقے پر لکھا ہے جی. کھل کے نہیں لکھا ہے ہاں. میرا قلم بہت ہی ہوشیاری سے اور ہاں. چالاکی ہاں، سے اس نے وہ باتیں لکھی کہ صرف جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے اور انجان کا ذہن نہیں اس سے گندا تو مقصود آپ کا یہ تھا یا گھنوانا منظر پیش کرنا تھا نہیں مجھے تو یہ بتانا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہو رہا ہے اور جو آپ نے پردے میں بند کر کے عورتیں رکھی ہیں جنہیں آپ بڑا محفوظ سمجھتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں وہ مرد تک تو نہیں پہنچ پاتی لیکن دوسرے طریقے اختیار کر لیتی ہیں ایک خدا نے ایک جذبہ پیدا کر دیا ہے انسان میں جس کی تشفی وہ چاہتا ہے وہ ایک طریقے سے نہیں ملتی تو دوسرے بھیانک طریقے سے اس کو سیٹسفائی کر لیتا ہے اور یہ گھٹن جو طبقے میں اور ہم لوگوں نے ربا رکھی ہے اور جس کو بڑی شان کی بات سمجھتے ہیں جس پر جی۔ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں پاک باز ہیں جی۔ تو میں ایسی بیویوں کو پاک باز نہیں کہوں گی اس سے زیادہ پاک باز ایک عورت وہ ہے جو اپنے میاں کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے تعلق پیدا کر لیتی ہے وہ کم سے کم انسانی تعلق ہے اور وہ جائز تعلق ہونا چاہیے اور وہ زیادہ قابل فخر ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو ڈسٹارٹ صورت اس کی اختیار ہو جائے صحت مند ہے وہ صحت مند ہے اور وہ زیادہ پاک باز ہے وہ عورت زیادہ پاک باز ہے پاک بازی اور صحت مندی میں کوئی کوئی الفاظ میں گٹمٹ تو نہیں ہو رہا ہے اس وقت ہماری گفتگو میں صحت مند کے معنی یہ کہ قدرت کی طرف سے جو دیا گیا ہے اس کو جائز جائز طریقے پر جائز کیا انسانی اصول کے مطابق اس کو اس کو تسلی اور تشفی حاصل کی جائے اور ایک یہ ہے کہ دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں تو وہ جو لوگوں عورتوں کو پردے میں بٹھا دینے سے ان کو قید کر دینے سے پاک باز وہ نہیں بنیں گی نہیں ذہنی طور پر ان کو اتنی زیادہ گندی ہو جائیں گی اچھا میں اس موضوع کو یا اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کی ایک اور بات آپ سے پوچھ لوں اور وہ وہ یوں ذاتی یوں بن جاتی ہے سوال یہ ہے کہ ان دنوں لحاف آج سے آپ نے کوئی بیالیس میں بیالیس میں کوئی پینتیس برس پہلے آپ نے لکھا اس کو اس وقت آپ کے ذہن کی یا آپ کے لکھنے کا جو جو طریقہ ہے یا آپ کے ذہن کی جو سوچ ہے اس میں اور اب میں آپ وہی ولولہ وہی وہی انداز کو آپ اپنانا چاہتی ہیں اس کو قائم رکھنا چاہتی ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ اب نئے حالات میں اس اس دور میں اپنی تحریر کو اپنے الفاظ کو یا ان خیالات کے اظہار کو کوئی اور رنگ دیا جائے یا اتنا ہی آپ کے پاس وہ جذبہ ہے جو جو آج سے پینتیس سال پہلے تھا وہ مشہور ہو گیا ہے اب اب میں ذرا سوچ سو زیادہ سوچ سمجھ کے زیادہ گہرے موضوع لیتی ہوں ہاں۔ اب میں انسان کی اور جو بہت ہی ضروری ضرورتیں ہیں بہت کہنا چاہیے بہت اہم ضرورتیں ہیں ان کے اوپر غور کرنے لگی ہوں میں نے اس جب تک میں نے لکھنا شروع ہی کیا تھا اور میں نے بہت کم لکھا تھا اس وقت تین برس ہوئے تھے مجھے لکھتے ہوئے جی۔ اور اس وقت میں سمجھتی تھی کہ صرف گھروں ہی میں یہ گھٹن ہے اور اس وقت تک میں اقتصادی اور سماجی اور ان گہرائیوں میں میں نے ان کے قریب نہیں گئی تھی لیکن اس کے بعد میرا واسطہ مزدوروں سے پڑا اور بمبئی کے بڑے شہر میں اور بہت سی اہم جگہوں پہ مجھے اہم جو انسان کی ضروریات ہیں ان کی طرف میرا دماغ گیا اور میں نے ان پر لکھنا شروع کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ اب اس سیکس کے اوپر میں تو بہت کم لکھا ہے میں نے لیکن میں بدنام ہو گئی زیادہ میں نے تو سماجی جو گھٹنے ہیں جو الجھنے ہیں جو روٹی کپڑے سے پیدا ہوتی ہیں اس کے اوپر زیادہ لکھا ہے میں نے اس کے اوپر کبھی کسی نے اتنی اہمیت نہیں دی میری زیادہ تر کہانیاں ہیں جس میں یہ انسان کے زندہ رہنے کی حسرت ہے اور جینے کا شوق ہے اس کو پورا کرنے کے اوپر میں نے زیادہ زور دیا ہے لیکن ان کہانیوں کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے اچھا اب دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ افسانہ اور ناول ان دونوں میں آپ کو زیادہ تر مرغوب کون سا ہے یا مرغوب کون سا ہے اور آسان کون سا ہے آپ کے لیے ناول لکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے بہت مزہ آتا ہے اچھا کہانی لکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے میں دونوں میں یہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ زیادہ دلچسپ کون ہے بعض کہانی اچھی لگ جاتی ہے بعض ناول اچھے لگتے ہیں ناول لکھنے میں بہت لطف آتا ہے ایک سا ہوتا ہے اس کے لیے دماغی سکون چاہیے اور یہ وقت وقت طلب طلب ہے اور کچھ محنت کرنی پڑتی ہے ہاں۔ کہانی لکھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہوتی ہے ہے چھوٹی جلدی ختم ہو جاتی ہے ایک چھوٹے سے عموماً آپ ایک نشست میں لکھ لیتی ہیں نہیں ہاں ایک نشست میں لکھ لیتی ہوں ورنہ بہت بکھر جاتی ہے اچھا اور عموماً بڑی مشکل سے ختم کر پاتی ہوں یہ نشست جو ہے کوئی گھنٹہ بھر دو گھنٹے ہاں دو گھنٹے کی دو گھنٹے کی ہوتی ہے گھنٹے کی چھوٹی کہانی ہوئی تو دو گھنٹے میں ایک ڈیڑھ گھنٹے میں لکھ جاتی ہے کوئی اس کے لیے وقت کی قید ہے رات کا وقت صبح کا وقت یا دو بجے دن تین بجے رات میں نے تو ایسے لکھا ہے کہ بھیڑ گھر میں بھری بھری ہوئی ہے بچے کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں ناچ رہے ہیں اور میرے کمرے میں میں ابھی ابھی میں یہ کچھ لکھا کرتی ہوں میرا نواسا مجھے بہت پریشان کیا کرتا ہے اچھا۔ اور بہت میری پیٹ پہ چڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ how long you you gone writing آؤ اسٹاپ پیجز گنتا ہے کہتا آپ اتنے پیجز لکھ لیجیے اب ختم کر دیجیے اور میں لکھتی رہتی ہوں میں اسے بہلا دیتی ہوں کچھ چیز دے دیتی ہوں جاؤ کو کولا خرید لاؤ ہاں۔ اور ذرا پیو بیٹھ کے تو وہ اس کو ٹال دیتی ہوں لیکن میرے خیالات کا تسلسل نہیں ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا نہیں اچھا، لکھنے کے بعد ایک مرتبہ اور اس کو نظر ثانی کرنا کرنا ہوتا ہے یا آپ کو نہیں ہوتا ہے ایک نظر دیکھ لیتی ہیں آپ اس کو پہلے تو میں بہت گھبراتی تھی نظر ثانی کی اور مجھے معلوم ہوتا تھا میں نے بھائیات لکھا لکھا اچھا تو پھر سے اسے ٹال دیتی تھی اور کہانی پھینک دیتی تھی کیا ترکیب نکالی آپ پھر اس کے بعد میں پھر اسے پڑھتی تھی پھر جو غلطیاں وغیرہ میں ہوتی تھیں وہ درست کر دیتی تھی کہیں کوئی پیسیجز غلط ہوتے تھے تو ان کو پھر سے ری رائٹ کر دیتی تھی ابھی یہ کرتی ہوں کہ ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں پڑھ لکھنے کے بعد اور مسودہ آپ کا ٹائپڈ ہوتا ہے یا ہاتھ سے لکھتی اردو ٹائپ تو ہے نہیں اچھا مجھے ٹائپ بھی نہیں کرنا آتا اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے ٹائپ ٹائپ میں میں کرنے ہاں جلدی بھی ہوتا ہے اور خطی بھی رہتی ہے پڑھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے لوگوں کو ہمارے یہاں ٹائپ اردو کے ٹائپ رائٹر اچھی حالت میں نہیں اچھا، ہے پاکستان میں تو عام ہے اچھا پاکستان میں اچھے خاصے ہیں اور آئے دن نئے نئے خیال میں ہمارے ہاں بنتے رہتے ہیں وہ کچھ میکینیکل ایکشن جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرے گا میرا کرے گا لیکن باہر کے جو لو لکھنے والے ہیں ویسٹ کے وہ تو عام طور پر وہ پہلے ٹائپنگ سیکھ لیتے ہیں ہاں، اور مجھے میری ان کو آواز ڈسٹرب نہیں کرتی اگر میں شروع میں سیکھ لیتی اور اسی کے اوپر نہیں لکھنا شروع اچھا، رہتی اچھا، اب آپ کا خیال ہے کہ یہ ڈسٹرب کرے سیکھنا اور اس پر توجہ دینا اور سوچنا اس میں بڑا ڈسٹریکشن ہوگا اب تو بعض وقت قلم ساتھ نہیں دیتا دماغ کا دماغ زیادہ تیزی سے چلتا ہے قلم دھیما چلتا ہے ہاں یہ تو ہاں یہ ہوتا ہے اس پھر اس میں اس تحریر میں پھر الفاظ چھوٹ چھوٹنے لگتے چھوٹ چھوٹ جاتے ہیں اچھا صاحب بہت شکریہ آپ کا میں نے آپ کا کافی وقت لیا کچھ ذاتی سوالات بھی کر دیے معافی چاہتا ہوں میں اور آپ کا کرم نوازی صاحب کی کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور نہیں مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے خاص طور پہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بہت دلچسپ ہے مجھے بڑا رش آ رہا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اتنا اچھا, اچھا۔ کھیل شروع کیا اور اس کو اتنی بڑی چیز بنا دیا